حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو سڑسٹھ